مشتائے مش جاں بخش سنائے گا پدمال کیا مشتائے آئے جاں بخش سنائے گا پدم مال کیا مشتائے گائے جاں بخش سنائے گا پدمال کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سونا سے رکھتا ہے قدم کیا مشتہ بخش سنائے گا مال کیا مشتہ جاں بخش سنائے گا قدم آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکان کی آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکان کی آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکان کی آتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم آ جاتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم آج کاغذ پہ جو سوناد سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم ماش کیا مجھے جاں بخش سنائے گا قدم ماش کیا مجھے جاں بخش سنائے گا قدم نظرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ نظرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج جس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج کاغذ پہ جو سونا سے پہ جو سونا سے رکھتا ہے قدم آج کیا جاں بخش سنائے گا قدم آج کیا جاں بخش سنائے گا قدم آج بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے خانوں میں وہ کہر کا کہ پڑا ہے مل مل کے گلے روتے ہیں کب پارو آج مل مل کے گلے روتے ہیں کب پارو آج کاغذ پہ جو سونا سے کاغذ پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم ماش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قدم ماش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قدم آج ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج کاغذ سے جو سونا سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم مال کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قدم مال کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قدم ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت تر دامن و مشدہ وہ اٹھا ابر کرم آج تر دامن و مشدہ وہ اٹھا ابر کرم آج کاغذ پہ جو سوناز سے کاغذ پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم قدمار کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قلم کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قلم ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیش